قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معذر سامعین کرام اللہ تبارک تعالی نے بڑی اہم اور لازوال رمضان المبارک کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا رمضان اللہ کا مہنا اللہ کا مہمان آیا اور رخصت ہو کر چلا گیا اور مسجدیں اسی اپنی اصلی شکل پر واپس آ گئی جو رمضان المبارک سے پہلے تھی رمضان المبارک میں بالائی منزل تہخانہ سڑکیں مسلیوں سے لبالب بھری ہوئی تھی آج کل سائنس نے بہت تحقیق کی اور پیش رفت کی لیکن سائنس یہ نہ پتا کر سکی کہ یہ کون سی مخلوق ہے جو رمضان میں بحیثیت مسلمان مسجدوں میں نظر آتی ہے اور رمضان المبارک کے ختم کے بعد یہ مخلوق چلی جاتی ہے بہت کچھ سائنس نے دریافت کیا سمندر کی گہرائی کو ناپا آسمان کے ستاروں کے بارے میں تحقیق کی جستجو کی لیکن یہ عجیب و غریب مخلوق جو رمضان المبارک میں تراوی میں پنج وقتہ نمازوں میں تاخ راتوں میں نظر آتی ہے آج تک اس مخلوق کا پتہ نہیں لگا بار بار کہا جاتا ہے کہ رمضان کے مسلمان نہ بنو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑے تک کے مسلمان بنو قیدیوں کی اور مریضوں کی داڑھی نہ رکھو صحابہ کرام کی داڑیاں رکھو اور عید کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بھائیوں سے اپنے آبا اور اجداد شیاتی سے دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ اس لیے کہ رب کائنات نے فرمایا ان شیطان لکم ادو ان پتو ادوا تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی رہنے دو اس سے دوستی نہ کرو یہ تباہ کر دے گا برباد کر دے گا لیکن ہو وہی رہا ہے جو ہوتا آیا ہے ہو رہا ہے اور خدا جانے کب تک ایسا ہوگا اللہ تعالی نے کلام پاک کے اندر بعض عبادتوں کے بعض ثمرات کو نتائج کو اللہ نے بیان فرمایا ہے ان سلا تنہا انل من کر نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے برائیوں سے روکتی ہے الحج المبرور جنا جس حاجی کا حج قبول ہو جاتا ہے وہ حج حج مبرور کہلاتا ہے اور آخا نے فرمایا کہ اس حاجی اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں ہے عبادتوں کے حقیقی ثمرات اور عبادتوں کے حقیقی نتائج انسان موت کے وقت دیکھے گا قبر میں دیکھے گا میدان محشر میں دیکھے گا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں انسٹنٹ فوراً کیونکہ دنیا بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اللہ تبارک تعالی ہم پر احسان کرتے ہوئے کچھ نتائج کو ہمارے سامنے رکھ دیا رمضان کے تیس روزے بیکار نہیں ہیں کلام پاک کی ایک سو چودہ صورتیں اپنے اندر تاثیر کے بغیر ہوں یہ ہو نہیں سکتا کلام پاک کی کچھ آیتیں سور تاہا کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ابھی صحابی بنے نہیں تھے آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے اور کسی نے کہا کہ حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں کہاں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری میں آخا کا قتل کرنے جا رہا ہوں تو دوستوں نے کہا پہلے اپنی بہن بہنوی کی خبر لو گئے دیکھا کہ دونوں بہن اور بہن بھی کلام پاک کا مذاکرہ کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں آپے سے باہر ہو گئے حضرت عمر طبیعت میں جلال تھا طبیعت میں غصہ اور اپنی بہن کو تھپڑ رسید کیا خون نکل آیا بہن بھی اندر جا کر چھپ گئے اور یہ بہن بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی ایسے ویسوں کی بہن نہیں تھی خون تو نکلا لیکن تلاوت کو انہوں نے بند نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک عورت سن پہ نازک ہونے کے باوجود کمزور ہونے کے باوجود استقامت اور استقلال کا پہاڑ بنی ہوئی ہے تو کہا کہ لاؤ دیکھو تو صحیح کہ اس کلام میں کیا رکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا عمر کفر ناپاک ہوتا ہے شرک پلید ہوتا ہے گندا ہوتا ہے تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے لا مس الا المطہرون اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تم باقی سا آدمی اللہ کے کلام کو چھو سکتا ہے یہ اللہ کا کلام بڑا عجیب ہے ناپاک اس کے قریب نہیں جا سکتا اور اللہ کا کلام ناپاک کے قریب نہیں جا سکتا کلام پاک کی یہ تاثیر ہے کہ کلام پاک گندوں کو قبول نہیں کرتا اور گندا کلام پاک کے قریب نہیں جا سکتا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تحمت لگی آپ کی عصمت عفت اور پاک دامنی کو منافقوں نے نشانہ بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات براہ راست ظاہر نہیں کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس الزام سے بری ہیں اللہ نے کلام پاک میں ایک اصول دیا ایک دستور دیا ایک قانون دیا فرمایا کہ الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات والطیبات للطیبون والطیبون للطیبات پاک چیز پاک چیزوں سے ملتی ہے گندی چیز گندی چیزوں سے ملتی ہے پاکیزہ چیز ناپاک چیزوں سے نہیں ملتی ناپاک چیز پاکیزہ چیزوں سے نہیں ملتی اللہ کا قرآن پاک ہے نبی کی حدیث پاک ہے صحابہ کا طریقہ پاک ہے اللہ ناپاکوں کو یہ نہیں دیتے اللہ پلیدوں کو یہ نہیں دیتے اللہ اپنے دشمنوں کو یہ نہیں دیتے اسی لیے سرور کو نہیں دو تو عالم جناب محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد پرمایا میوری خیرن پقی ہو بدین اللہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو دین میں سمجھ دیتے ہیں قرآن دیتے ہیں نبی کا طریقہ دیتے ہیں صحابہ کا اسوا دیتے ہیں اولیاء کی زندگی دیتے ہیں بزرگان دین کی زندگیوں کی جھلک ان کی زندگیوں میں دکھائی دیتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی سے ناراض ہو اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو ناپسند کرتے ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نگاہ میں گندی چیز کو پاک کر دیتے ہیں اور پاکیزہ چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ گندا کر دیتے ہیں شہر میں کئی سالوں سے ہمارے اکابرین حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اور بزرگان دین کی کتابوں سے حوالوں سے تاخراتوں کے بارے میں عید کے بعد مسافہ کرنے کے بارے میں گلے ملنے کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اشتہارات شائع کیے جاتے رہے مقصد یہ تھا کہ امت کو صحیح راہ مل جائے لوگ اس کو فتنہ کہتے ہیں لوگ اس کو انتشار کہتے ہیں آخا نے جب توحید کے پرچم کو بلند کیا آخا نے جب پرانے بتوں لات اور عزا اور مابودان باطلا کو گالیاں دی اور برا بھلا کہا تو مکے کے کابرین اور مشرقین نے یہی الزام لگایا کہ آخا ماں باپ اور اولاد کے درمیان فتنہ پیدا کرتے ہیں آخا دوستوں اور دوستوں کے درمیان جدائی پیدا کرتے ہیں یہ الزام آج کا الزام نہیں ہے اور حق بات کو بیان کرنا حق بات کو واضح کرنا اور کرنے والوں کو فتین کہنا اور اس چیز کو کتنا بیان کرنا یہ آج کا کام نہیں ہے چودہ سو سال پہلے سے یہ کام چلا آ رہا ہے آخا کو ساحر کہا گیا شاعر کہا گیا کاہن کہا گیا مجنون کہا گیا پاگل کہا گیا جرم کیا تھا آخا کا کہ آخا نے اللہ کے پیغام کو مخلوق تک پہنچایا آخا نے اللہ کی کتاب کو مخلوق کے درمیان عام کیا جو نفس کے پجاری تھے جو خواہشات کے پجاری تھے ان کو آقا کا یہ پیغام اچھا نہیں لگا اور آقا پر الزام دھرا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے بتایا یہ جو مسافہ ہوتا ہے عید کی نماز کے بعد اور یہ جو گلے ملتے ہیں شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں محدثین نے راویوں نے آخا کے چہرے انور پر داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال تھے اس کو بیان کیا آخا کتنے انگلیوں سے کھاتے تھے اس کو بیان کیا حدیث کے اندر استنجا کرنے کے بعد پتھر اور ڈھیلا لینے کا طریقہ بیان کیا شوہر اپنی بیوی سے تنہائی میں ملاقات کرتا ہے مجامات کرتا ہے قرآن اور حدیث میں اس کا طریقہ بیان کیا گیا لباس پہنیے گھر میں داخل ہوئیے آپ اپنے گھر میں کھانا کھائیے مہمان کے گھر میں کھانا کھائیے شادی کیجئے ولیمہ کیجئے آپ بتائیے مذہب اسلام نے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑھے تک زندگی کا کوئی شعبہ ایسا خالی نہیں رکھا کہ جہاں قرآن اور حدیث ہمیں صحیح راستہ نہ بتاتے ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید آئی خلفاء راشدین کے زمانے میں عید آئی سوا لاکھ صحابہ کرام کے زمانے میں عید آئی ہم نے کہا کہ اگر کوئی ایک روایت پیش کر دے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے بعد مسافہ کرنے کا حکم دیا ہو عید کے بعد گلے ملنے کا حکم دیا ہو سوا لاکھ صحابہ کرام کے اندر کسی صحابی نے ایک صحابی نے کیا نبی کے صحابہ نبی کے عمل کو چھوڑنے والے تھے چودہ سو تیس سال کے بعد آج کوئی کہتا ہے کہ یہ سنت ہے تو کیا سنت کو صحابہ کرام زیادہ کرنے والے تھے یا آج کے چندہ خور مولوی یا ایک گدا نشین مفتیان کرام صحابہ کرام آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر مرنے والے مٹنے والے تھے وہ اپنی جان دے سکتے تھے اپنی آن اولاد کو قربان کر سکتے تھے لیکن آقا کے خلاف کوئی طریقہ نہ خود کر سکتے تھے نہ کسی کو کرتا ہوا دیکھ کر وہ برداشت کر سکتے تھے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ کے بھانجے آئے اور انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو بظاہر حدیث کے خلاف تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بھانجے جب تک میں زندہ رہوں میری حیات میں یا جب تک تو زندہ رہے تیری حیات میں نبی کے خلاف تو نے بات کہی حدیث کے خلاف تو نے بات کہی میرا چہرہ تیرے اوپر حرام اور تیرا چہرہ میرے اوپر حرام حدیث کے خلاف ازواج متحرات اور صحابہ کرام کوئی چیز برداشت نہیں کیا کرتے تھے جس طریقے سے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں آئے اللہ تبارک تعالیٰ نے سوا لاکھ صحابہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی ہے جیسے آقا کی شان نرالی آقا آقا کے صحابہ کرام کی شان بھی نرالی جیسے آقا کی ذات اونچی آقا کے صحابہ کی ذات بھی اونچی ہے اگر عید کی نماز کے بعد مسافہ کرنا اور عید کی نماز کے بعد گلے ملنا جہاں بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے تہارت کا بیان نماز کا بیان روزے کا بیان تلاوت کا بیان ذکر کا بیان مسواک کا بیان ہے نہیں باب نہیں ملتا تو ایک باب بخاری کو نہیں ملا کہ عید کی نماز کے بعد مسافحے کا بیان سیاہ ستہ کی کسی کتاب کے اندر اور کسی حدیث کے اندر ایک باب ایسا نہیں ہے جہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا باب ہے باب الوضو ہے کتاب الغسل ہے کتاب الحج ہے کتاب الزکات ہے کیا ان محدثین نے کرام کی نگاہ یہاں تک نہیں پہنچی تھی کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خوشی منانے کی اجازت دی ہے اور خوشی منانے کا ایک طریقہ مسافہ کرنا بھی ہے گلے ملنا بھی ہے لال پیلا پانی اتارنا بھی ہے اور ماں باپ کے پیر پڑنا بھی ہے پیشانی کو بوسہ دینا بھی ہے کیا آپ امام بخاری کو گالی دیتے ہیں کہ بخاری تمہیں سب چیزیں ملی ہیں لیکن عید کے بعد کا مسافہ نہیں ملا عید کے بعد کا معانخہ نہیں ملا امام ترمیزی تمہیں لباس کے احکامات ملے مینا اور جمرات کے احکامات ملے صفا مروا کی صحیح کے احکامات ملے لیکن نہیں ملا مسافے کے احکام نہیں ملے اور معانقے کے احکام نہیں ملے چودہ سو سال بعد جب یہ چیز رواج پکڑ لیتی ہے قوم کے اندر اور ملت کے اندر کے رواج کے طور پر لوگ مسافہ کرتے ہیں اور معانخہ کرتے ہیں نام نہاد علماء کرام نام نہاد امیر شریعت اپنی گدی پر بیٹھ کر یہ فتوا دیتا ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں میں برسوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے یہی بات مکے کے کافرین اور مدینہ منورہ کے منافقین کہا کرتے تھے انا وجدنا آبا انا کزالی کا یہ پلون اسی طریقے سے ہم اپنے باپ داداؤں کو کرتا ہوا ہم نے پایا ہے یہ زبان جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں یہ مسلمانوں کی لینگویج نہیں ہے یہ اسلام کی زبان نہیں ہے قرآن یہ پوچھتا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا غلط طریقے پر چلتے تھے قرآن و حدیث کے خلاف چلتے تھے کیا تم اس پر عمل کرو گے ہمارے لیے قرآن دلیل ہے ہمارے لیے حدیث دلیل ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا فیکم امرائن لن ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری حدیث ہے اگر اللہ کی کتاب میں اور میری حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہو تو تم اس کو اپنا لینا کسی پگڑی کو نہ دیکھنا کسی امامے کو نہ دیکھنا نہ کسی جبا کو دیکھنا نہ کسی گدی کو دیکھنا نہ کسی قاضی کو امیر کو دیکھنا نہ کسی مفتی کو دیکھنا میں نے تمہارے لیے قرآن کا نمونہ دیا ہے میں نے تمہارے لیے حدیث کا نمونہ دیا ہے جو اسلام پیشاب کرنے کے بعد پانی لینے کا طریقہ بیان کرتا ہو جو اسلام استنجا کرنے کے بعد ڈھیلا لینے کا طریقہ بیان کرتا ہو کیا وہ اسلام مسافہ کرنے کا عید کے بعد کا طریقہ بھول گیا اور امت پر چھوڑ گیا کہ تم جو چاہے سلوک کرنا اور جو چاہے معاملہ کر لینا مدرسے والے جب چندہ کلیکٹ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حضرات بڑا چندہ دیتے ہیں پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار ان کو مدرسے کا ایک چھوٹا کتاب چاہ دیتے ہیں جس کے اندر زکات کے احکامات ہوتے ہیں روزے کے احکامات ہوتے ہیں عید کے احکامات ہوتے ہیں اگر آپ نے وہ نہ دیکھا ہو بہشتی زیور اٹھا کر دیکھ لیجئے عید کے احکامات کے اندر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تکبیرات کو کہتے ہوئے جاؤ ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے آؤ بقر عید کے اندر بغیر کھائے کے جاؤ اور عید الفطر کے اندر کچھ کھا پی کر جاؤ اور نماز چھ زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھو غسل کرو عطر لگاؤ عمدہ کپڑے پہنو اس دن نوافل اشراق چاشت وغیرہ تم مت پڑھو یہ سارے احکامات کتاب میں ملتے نہیں ملتے جب یہ سارے احکامات ہیں تو کیا فقہا کی نظر سے یہ بات رہ گئی کہ انہوں نے مسافحے کا تذکرہ چھوڑ دیا انہوں نے معانقے کا تذکرہ چھوڑ دیا جہاں غسل کو بیان کیا وہاں معانقے کو بیان کرتے مسافحے کو بیان کرتے اور جہاں عطر لگانے کو سرما لگانے کو وہ بھولے نہیں اور تکبیرات کو بھولے نہیں ایک ایک چیز گھر سے نکلنے سے لے کر گھر واپس آنے تک پوری فقہ کی کتابوں میں مسائل کی کتابوں کے اندر احکامات لکھے ہوئے ہیں کہیں کسی کتاب کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ عید کے لوازمات میں سے اور عید کی احکامات میں سے اور عید کی مسرتوں میں سے اور عید کی خوشیوں میں سے مسافہ کرنا بھی ہے اور معانقہ کرنا بھی ہے ایک قدم آگے بڑھ کر اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب مسافہ کرنے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی مسلمان مسلمان سے مسافہ کرتا ہے ہاتھ الگ کرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھڑا دیتے ہیں عید کا موقع خوشی کا موقع ہے عید کا موقع مسرت کا موقع ہے عید کا موقع اللہ کی طرف سے انعام سے نوازے جانے کا موقع ہے اگر مل لیے تو کیا حرج ہوا مسافہ کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے معانقہ کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے ایک دوسرے کے گلے ملنا کوئی جو ہے برا کام نہیں ہے ایک بات یاد رکھیں شریعت نے جس کام کو جیسے اور جتنا اور جہاں بیان کیا بس اسی کا نام جو ہے شریعت ہے اس کے اندر انسان نہ اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کر سکتا ہے نہ اس میں کسی چیز کی کمی کر سکتا ہے اشراق کی نماز ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ اشراق کی نماز کو الگ پڑھا انفرادی پڑھا جماعت سے نماز پڑھنا اچھی چیز ہے اس میں مختلف کی طرف سے قرآن الگ ہو جاتی ہے مختلف کی جھنجٹ ختم ہو جاتی ہے آپ جمعہ کی نماز کے اندر تابع امام کے بول کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو صورتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور کئی ساری چیزیں آپ کے ذمے سے ساخت ہو جاتی ہیں اگر کوئی امام کسی مسجد کے اندر اشراق کی نماز چاش کی نماز عوابین کی نماز اگر جماعت سے کر رہا ہے تو جماعت سے نماز کرنا اچھی چیز ہے بری چیز ہے اچھی چیز ہے لیکن آقا نے پوری حیات طیبہ کے اندر اشراق کی نماز کو جماعت سے نہیں پڑھا چاش کی نماز اور عوابین کی نماز کو جماعت سے نہیں پڑھا لہذا کوئی قیامت تک آنے والا علامہ اور قیامت تک آنے والا قاضی عالم اور مفتی اس کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ آخا نے جس کام کو نہیں کیا وہ اپنی طرف سے کرے آخا نے جمعہ کے دن دو رکعت نماز پڑھی ہے چلو جمعہ کے دن مجمع زیادہ ہوتا ہے اگر کوئی تین رکعت پڑھنے لگے اگر کوئی چار رکعت پڑھنے لگے یہ آخا کے حدیث کے خلاف ہے آخا کے اسبے کے خلاف ہے آقا کی زندگی کے عمل کے خلاف ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے آداب بتائے بخاری شریف کے اندر حدیث کی کتابوں کے اندر کتاب الادب ہے وہاں سلام کے آداب ہیں وہاں مسافحے کے آداب ہیں وہاں معانقے کے آداب ہیں ابھی ہم نے ہندوستان کا جو سب سے بڑا ایشیا کا ادارہ دارلوم دیوبند سے فتوا طلب کیا اور پاکستان کراچی سے جامعہ بنوریا سے ہم نے فتوا طلب کیا وہ فتوا باہر لگا ہوا ہے اور کل کا جو راشتی سہارا اخبار ہے سفا نمبر سات کے اندر بنگلور شہر کے ایک بہت بڑے علامہ اور بہت بڑے مفتی اللہ تبارک تعالی ان کے سائے کو تادیر مسلمانوں کے سروں پر قائم رکھے بڑے کتاب و سنت کی روشنی میں اور فخائے کرام کے کتابوں کے حوالے سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ رواجی جو مسافہ ہے یعنی عید کے بعد جو رواج کے طور پر مسافہ کیا جاتا ہے اور معانقہ کیا جاتا ہے یہ سنت کے خلاف ہے یہ حدیث کے خلاف ہے یہ قرآن کے خلاف ہے یا کابرین کے طور طریقوں کے خلاف ہے مسلمانوں نے کہا جب یہ فتوا ہم نے لگایا باہر بھائی امیر شریعت صاحب نے اس کے بارے میں مضمون لکھا ہے جب امیر شریعت نے اس کی اجازت دے دی ہے امیر شریعت یا امیر شریعت کا باب شریعت میں کھلواڑا نہیں کر سکتا اللہ نے نہ کسی صحابی کو نہ کسی ولی کو نہ کسی قطب کو نہ کسی ابدال کو خود پیغمبر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اجازت نہیں دی کہ شریعت کے اندر رد و بدل کر سکے جس کو کہنا ہوگا وہ قرآن کی روشنی میں کہے گا اور جس کو بیان کرنا ہوگا وہ حدیث پاک کی روشنی کے اندر بیان کرے گا انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ عید کے دن مسلمان خوشیاں منا رہے تھے اور کچھ افریقی حبشی لوگ نیزوں سے کھیل رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منع کرنے گئے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چھوڑ دو آج عید کا دن ہے ان کو خوشی منانے دو اب اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ جائز خوشی عید کے دن منائی جا سکتی ہے اور ان حبشہ کے لوگوں نے نیزوں سے کھیلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کتنی بڑی گھامڑ پنے کی بات ہے بے وقوفی کی بات ہے کہ نیزوں سے کھیلنا گھر گھر کا کھیل ہے یا نیزوں کا کھیلنا کچھ مخصوص لوگوں کا کھیل ہے مسافہ ہر آدمی ہر آدمی سے کرتا ہے معانقہ ہر مسلمان ہر مسلمان سے کرتا ہے معانقے کی حدیث نہیں ملی مسافے کی روایت نہیں ملی نیزوں سے کھیلنا حبشی لوگوں کا آپس کے اندر تیر سے کھیلنا یہ تو ملا پوری صحابہ کی زندگی کے اندر ایک مرتبہ حبشہ کے لوگوں کا نیزوں سے کھیلنے کا تذکرہ جب ملا تو حدیث کے اندر آ گیا جب سوا لاکھ صحابہ اپنی زندگی کے اندر عید الفطر عید الضحا کے اندر انہوں نے مسافہ کیا ہوگا انہوں نے معانقہ کیا ہوگا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ نیزوں کے کھیل کا تذکرہ جب حدیث کے اندر آ گیا تو لاکھوں صحابہ کا مسافہ کیا حدیث میں نہیں آیا کیا لاکھوں صحابہ کا معانقہ حدیث کے اندر نہیں آیا حضرات اصل میں بات یہ ہے کہ سیاسی لوگ جو یہ کہا کرتے ہیں کہ بی جے پی اور کانگریس ایک سکے کے دو رخ ہیں یعنی اسلام اور مسلمان دشمنی کے اندر دونوں برابر سرابر ہیں بی جے پی کھل کر اسلام مسلمانوں کی مخالفت کرتی ہے اور کانگریس پسے پردہ فرقہ وارانہ فساد لگاتی ہے اور آگ کو بھڑکاتی ہے میں اللہ کی قسم کھا کر جمعہ کے دن ممبر رسول پر کہہ رہا ہوں یہ جو مدرسے کے محتمیم نے جس مدرسے کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے مسافحے کو سنت قرار دیا معانقے کو سنت قرار دیا میں رب العزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر یہ میری بات غلط ہو خدا مند خدوس بنو اسرائیل کے ساتھ اور معذب قوموں کے ساتھ قوم نوح کے ساتھ قوم لوت کے ساتھ قوم موسا کے ساتھ اللہ نے جو معاملہ کیا عذاب کا اے رب تو قادر مطلق ہے اگر یہ بات حق سے ہٹی ہو تو میرے ساتھ وہ معاملہ کر سکتا ہے یہ جو ادارہ ہے سبیل الرشاد اور بریلوی ایک سکے کے دو رخ ہیں ان کے یہاں بھی فاتحہ ہے ان کے یہاں بھی مخلوط خطبہ ہے ان کے یہاں بھی مسافہ ہے ان کے یہاں بھی معانخہ ہے لوگوں کو ان کی سفید پگڑی سے غلط فہمی ہو گئی ہے ان کے سفید پیامے سے اور سفید جو ہے جبے سے مغالطہ ہو گیا ہے اگر میری بات جھوٹی ہو جمعہ کی نماز کے بعد ایک استفتا طلب کرنا اور ان سے پوچھنا کہ فجر کی نماز کے بعد اور جمعہ کی نماز کے بعد ہم اپنی مسجد کے اندر فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے میں کی لڑائی نہیں لڑا رہا ہوں میں جھگڑے نہیں کرا رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں جامعہ بلال ٹینی روڈ کا ادارہ ہے وہ بریلویت کے نام پر ہم ٹھوک کر سینے پر مار کر بولتا ہے کہ ہم بریلوی ہیں ہم امام احمد رضا خاں کے ماننے والے ہیں جامعہ دارالسلام عمر آباد ہے وہ کہتا ہے ہم راہ اعتدال پر چلتے ہیں جامعہ نوریہ جو قدیر احمد ادا العامری صاحب کا ادارہ ہے وہ صاف سینہ ٹھوک کر کہتا ہے کہ ہم بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں بھاڑ میں جائے جامعہ محمدیہ تھنی سندرا کے اندر ادارہ ہے وہ سینا ٹھوک کر دن کے اجالے میں کہتا ہے ہمارا ادارہ اہل حدیث کا ادارہ ہے اور ہم غیر مقلد ہیں ہم اماموں کو نہیں مانتے میں کہتا ہوں یہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے دیوبندی ہو جامعہ مسیح العلوم حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب کا ادارہ دیوبندی مکتب فکر کا ادارہ ہے سینا ٹھوک کر کہتا ہے بسم اللہ نگر کے اندر مدرسہ تعلیم القرآن کا ادارہ ہے دن کے اجالے میں سینا ٹھوک کر کہتا ہے کہ دارلوم دیوبند کے طرز پر ہم چلاتے ہیں شاہ ولی اللہ ٹینی روڈ کا ادارہ ہے دن کے اجالے میں سینا ٹھوک کر کہتا ہے کہ یہ تبلیغی ادارہ ہے اور یہ دیوبندی مکتب فکر کا ادارہ ہے جیسے مردوں کی ایک جنس ہوتی ہے عورتوں کی ایک جنس ہوتی ہے مرد مرد ہوتا ہے اس کی کچھ نشانیاں ہیں عورتیں عورتیں ہیں ان کی کچھ نشانیاں ہیں دیومندی اداروں کی نشانی یہ ہے کہ دیومندی مکتب فکر کو پوچھو کہ نبی عالم الغیب تھے یا نہیں وہ جواب دیں گے کہ عالم الغیب نہیں تھے دیوبندیوں کو پوچھو کہ فجر کی نماز کے بعد السلام والسلام علیہ کا یا رسول اللہ یا نبی السلام علیہ کا پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے تو دیوبندی کہیں گے کہ صاحب نہیں پڑھنا چاہیے دیوبندیوں سے پوچھو کہ بھائی ان اللہ و ملائی کتہ سلون آنند نبی یہ دعاؤں میں جہری طور پر پڑھنا چاہیے یا نہیں وہ کہیں گے نہیں بریلوی سے پوچھو بریلوی کہے گا کہ فاتحہ دلانا چاہیے دعا جہری ہونی چاہیے یا نبی سلام علیہ کا دیوبند کا دیوبند ہونا ثابت ہو گیا بریلی کا بریلی ہونا ثابت ہو گیا غیر مخلط اداروں سے پوچھو بیس رکعت تراوی ہے یا آٹھ رکعت تراوی وہ سینہ ٹھوک کر کہے گا کہ آٹھ رکعت تراوی ان سے پوچھو دو ہاتھ سے مسافہ کرنا چاہیے یا ایک ہاتھ سے سینہ ٹھوک کر کہے گا ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا چاہیے اور ان سے پوچھو ایک مجلس کی تین طلاقیں تین شمار کی جاتی ہیں یا ایک شمار کی جاتی ہے تو وہ کہیں گے ایک شمار کی جاتی ہے دیوبندی اپنے نقطۂ نظر کے اندر مرد بانا ہے بریلوی اپنے نقطۂ نظر کے اندر مرد بانا ہے غیر مخلص اپنے نقطۂ نظر کے اندر مرد بانا ہے جو وہ دن میں کہتا ہے وہی رات میں کہتا ہے وہ جو زبان سے کہتا ہے وہی بات وہ تحریر میں بھی کہتا ہے ان کے بیچوں بیچ دیوبندی بریلوی کے بیچ اور غیر مخلص اور دیوبندیوں کے بیچ جیسے مرد بانے اور عورتوں کے بیچ ایک جنس ہجڑوں کی ہوتی ہے کچھ ادارے ایسے ہیں جو ہجڑوں کے ادارے ہیں ان سے پوچھو کہ فاتحہ وہ کہیں گے تمہاری مسجد میں پہلے سے چلا آ رہا ہے ہاں تو کرو تمہاری مسجد میں پہلے سے چلا نہیں آ رہا ہے مت کرو دونوں میں سے ایک بات صحیح ہو سکتی ہے یا تو کرنا صحیح ہو سکتا ہے یا تو نہ کرنا صحیح ہو سکتا ہے یہ کون سا مسلک ہے یہ کون سا مکتب فکر ہے کہ فتنے کو بچانے کے خاطر امت کو لڑانے سے بچانے کے خاطر ہم کبھی فاتحہ کو جائز قرار دیتے ہیں ہم کبھی فاتحہ سے منع کرتے ہیں یہ جو تقریر ہو رہی ہے یہ تحتل ممبر ہے یعنی ممبر پر جو عربی خطبہ ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں ہے آپ بریلوی سے پوچھو بریلوی کہے گا کہ مخلوط تقریر ہونی چاہیے یعنی فت عربی خطبہ بعد میں اردو تقریر اور پھر بعد میں عربی خطبہ اور دیوبندی سے پوچھو وہ کہے گا عربی خطبے کو سپریٹ رکھو اور اردو تقریر کو سپریٹ رکھو ہجڑے مدرسے سے پوچھو وہ کہے گا تمہاری مسجد میں کیا چلا آ رہا ہے مخلوط خطبہ چلا آ رہا ہے اسے جاری رکھو اگر الگ سے تقریر ہو رہی ہے اسے جاری رکھو یہ کون سا مکتب فکر ہے یہ کون سی حدیث ہے یہ کون سی دلیل ہے کہ اگر جو چیز چلی آ رہی ہے اس کو باقی رکھنا اور جو چیز نہیں ہے اس کو جاری نہیں رکھنا یہ کون سی حدیث سے ملتا ہے یہ کون سے یہ ہندوستان کے اندر دلی میں ایک انگریزوں کا ایجنٹ ہے بلکہ یہ کہا جائے آر ایس ایس کا نمائندہ ہے اور بال ٹھاکرے کا قریبی ساتھی ہے یہ مولانا وحید الدین خان ہے جو ہر رسالہ اخبار نکالتا تھا پرچہ نکالتا تھا منتھلی میگزین نکالتا تھا بڑے شوق سے اہل علم حضرات اس کو پڑا کرتے تھے اس نے سلح حدیبیہ کا فارمولہ امت کے سامنے پہلی مرتبہ غلط انداز میں پیش کیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلح حدیبیہ کے موقع پر فتنے کو ختم کرنے کے لیے شرارت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے حق کو دبایا اس نے پہلی مرتبہ چودہ سو تیس سال کے بعد امت کو سلح حدیبیہ کا فارمولہ غلط طریقے پر پیش کیا اور کہا کہ امت فتنے کے خاطر حق کو دبا سکتی ہے سچ کو چھپا سکتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جب کافروں نے مشرکوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کا جو جملہ ہے اس کو نکال دو اگر ہم محمد کو رسول اللہ مانتے تو یہ جھگڑا ہی نہ ہوتا یہ اختلاف ہی نہ ہوتا تو حضرت علی نے کہا اس کو نہیں مٹا سکتا میں ایک مرتبہ لکھ دیا گیا میرے محبوب کا نام میرے آخر کا نام میں نہیں مٹا سکتا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا لکھنا نہیں آتا تھا آپ امی تھے تو آپ نے فرمایا علی بتاؤ کہاں ہے محمد الرسول اللہ رسول اللہ کے لفظ کو مٹایا اور محمد ابن عبداللہ لکھا تو کائنات میں دنیا میں سب سے پہلے مصالحت کا فارمولا شر کے سامنے جھکنے کا فارمولا باطل سے کمپرومائز کا فارمولا یہ دلی میں بیٹھا ہوا بڈا جو ای ٹی وی اردو کے اندر وقتاً فوقتاً اسلامک لیکچر کے نام سے لیکچر دیا کرتا ہے اور منگلور کی ایک ہماری امت مسلمہ کی بیٹی کو جب کالج سے نکال دیا گیا برقع پہننے کی وجہ سے اور اسے اصرار کیا گیا کہ تم جو ہے کالج کا یونیفارم پہن کر آؤ تو اس کی بیٹی جو علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہے اس نے بیان دیا کہ یہ برقع اسلامی کلچر نہیں ہے اور یہ پردہ اسلامی تہذیب نہیں ہے میں بھی عالم کی بیٹی ہوں میں بھی علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہوں میں برقعے کو نہیں اپنا اور وحید الدین خان نے میڈیا کے سامنے سیکولر حکومت کے سامنے یہ بیان دیا کہ کم تر کم ضرب کم علم علماء نے برقعے کو اسلامی لباس کہا ہے یہ کہہ کر اس نے برقعے کا مذاق اڑایا اس فارمولے پر چلنے والا یہ ادارہ ہے وہ ادارہ جو کہتا ہے کہ ہوا جس رخ پر چلتی ہے اس رخ پر چلو چڑھتی سورج کی پوجا کرو میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میرا رب قادر مطلق ہے میں نے کہا اگر یہ بات غلط ہو انیس سو اسی پر چار کے اندر گوری پالڈے کی مسجد میں جامع مسجد میں امام تھا میں ایک سال تک میں نے مختدیوں کا لوہا منوایا بڑے بڑے تابع ہو گئے کہا کہ آپ جو بات کہتے ہیں حق کہتے ہیں اور جو بات کہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں میں نے کہا اب وقت آ چکا ہے حق کو منوانے کا اور سنتوں کو زندہ کرنے کا اور بدت کو ختم کرنے کا اس مسجد کے اندر فاتحہ تھی اور اس مسجد کے اندر تراوی کی ہر چار رکعت پر ایک پرانی جو تجویح ہے ممبری محراب جو آج بھی بعض مساجد کے اندر پڑھی جاتی ہے میں نے کہا کہ فاتحہ پر حملہ بڑے دشمن پر حملہ ہے پہلے سال میں ایک مرتبہ یہ جو چار رکعت کو تصویر پڑی جاتی ہے اس تجویز کو ختم کیا جائے مصنون عمل یہ ہے کہ ہر چار رکعت کے بعد خاموش بیٹھا جائے ترویہ ریسٹ کیا جائے درود پڑا جائے چھوٹی ہوئی نماز پڑھی جائے تلاوت کی جائے میں نے بتایا لوگوں نے صرف ایک بات کہی کہا کہ حضرت ہم آپ پر آنکھ بند کر ایمان لے آتے ہیں آپ جو کہتے ہیں سولانے سچ کہتے ہیں یہاں کا قدیم ادارہ سبیل و رشاد ہے یہاں جامع مسجد کے امام اسی مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں مجھے پتا نہیں تھا میں سفید پگڑی کے دھوکے میں آ چکا تھا اور سفید جبے اور لنگی کے دھوکے میں آ چکا تھا میں نے چیلنج کے ساتھ کہا کہ اگر اس ادارے والوں نے اس کی اجازت دے دی تو آپ کو اختیار ہے کہ اگلی نماز کے لیے مجھے مسلح پر نہ کھڑا کریں کیونکہ مجھے اعتماد تھا مجھے بھروسہ تھا کہ یہ مدرسہ دارلوم دیوبند کی نمائندگی کرتا ہے اور یہ ادارہ ہمارے اکابرین کے مکتب فکر پر چلتا ہے مجھے اندر کا بھید معلوم نہیں تھا میں نے آم کے اوپر کے چھلکے کی رنگت کو دیکھ کر چاولوں کے اوپر کی پالش کو دیکھ کر اندر کا اندازہ نہیں لگایا میرے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا کمیٹی کے افراد کے ساتھ دارلوم سبیل اور رشاد پہنچے اس وقت علامہ ابو سعود صاحب رحمت اللہ علیہ جو موجودہ امیر شریعت کے والد محترم تھے وہ کہیں سفر میں تھے مولانا نیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دارالعلوم سبھیل رشاد کے اندر موجود تھے میں کتابوں کا انبار اپنے ساتھ لے کر گیا تھا فتح اور حدیث اور دلائل کا ذخیرہ لے کر گیا تھا ایک طرف کمیٹی بیٹی ہوئی تھی اور دوسری طرف میں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ کیسے آنا ہوا تو کہا کہ یہ حضرت ہمارے کہہ رہے ہیں چار رکعت کے بعد جو ترویحہ ہے یہ ترویحہ میں کچھ نہیں پڑھنا چاہیے برسوں سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور جامع مسجد کے جو امام ہیں آپ کے ادارے کے فارغ التحصیل ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں تو میں نے جیب میں وہ جو فتوا تھے اور وہ جو کتابوں کا ذخیرہ تھا کھولنا چاہا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ان کا انتقال ہو گیا وہ مر کر اللہ کو جواب دے رہے ہوں گے انہوں نے کہا بابا ان کتابوں کو اپنے پاس رکھو ان حوالوں کو اپنے پاس رکھو امت کو فتنے سے بچانا بڑی ضروری ہے آپ یہ مسئلہ بیان کر دیں گے امت میں لڑائی ہو جائے گی امت میں جھگڑا ہو جائے گا مسجد میں پارٹی بازی ہو جائے گی بل فتنا تو اشد من القتل قرآن یہ کہتا ہے کہ کتنا قتل سے زیادہ سنگین ہے سلح حدیبیہ کا اور مولانا وحید الدین خان جس کو ندوت العلماء کے پروفیسر حضرت مولانا برحان الدین سمبلی دامت برکاتہم نے سب سے پہلے ان کے خلاف کتاب لکھ کر اعلان جہاد کیا اور کہا کہ یہ کمینہ شخص ہے اسلام کی روح کو ختم کرنے والا اور اسلام آخا کی سیرت اور جذب جہاد کو ختم کرنے والا اس فارمولے کو سامنے رکھ کر کہا یہ دلیل ہم بھی جانتے ہیں یہ کتابوں کو ہم بھی جانتے ہیں یہ کتابیں اپنے پاس رکھیے یہ دلیل آپ اپنے پاس رکھیے جو چیز چلتی آ رہی ہے اسے چلائیے بتلائیے یہ کون سا طریقہ ہوا میں نے بتایا کہ ایک سکے کے دو رخ ہیں کسی زمانے کے اندر بنگلور کے لوگ بولے بھالے تھے اور یہاں تبلیغی اجتماع کرنے کے لیے جگہ نہیں تھی سبیل و رشاد کے سامنے کھلا ہوا میدان تھا جو آج رشاد نگر ہے ہمارا بچپنا ہے ہم چھوٹے تھے غالباً حص کے مدرسے میں پڑھ رہے تھے جماعت والوں کو کیا چاہیے ایک میدان چاہیے ایک پنڈال چاہیے حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا بڑا اجتماع اس میدان کے اندر ہوا تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اجتماع مدرسے والوں نے کیا ہے اور یہ مدرسہ تبلیغ والوں کا مدرسہ ہے کسی بھی مدرسے کا مکتب فکر معلوم کرنا ہو تو میں نے کہا اگر دارلوم سے معلوم کرے تاخرات کے بارے میں شبینہ کے بارے میں ایک ہاتھ سے مسافہ کے بارے میں وہ دن میں وہ رات میں وہ مردوں کے سامنے وہ عورتوں کے سامنے اس کا موقف ایک ہی رہے گا بریلویوں سے پوچھیں اس کا موقف ایک ہی رہے گا غیر مقلدوں سے پوچھیں اس کا موقف ایک ہی رہے گا میرے یہ پیغام دور دراز کے مسلمانوں تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو ایسے اداروں میں کہ جن اداروں سے آج تک ایک بڑا مفسر نہیں نکلا ہے کوئی مفسر ہے کوئی امام ہے کوئی خطیب ہے کوئی محدث ہے کوئی خاضی کوئی دارلوم دیوبند دیہات دیہات کے اندر اس نے حق دو بے باک شیروں کو للکارنے والوں کو پیدا کر دیا اس نے ایسے ایسے پرزندان توحید کو پیدا کیا جنہوں نے مردہ زمین کے اندر جو ہے سبزے کو اگا دیا یہ ادارہ قائم ہوئے کتنے سال ہوئے انگلیوں پر گن کر بتائے کہ کتنے مفتیان کرام اس نے پیدا کی ہے جس کی تعلیم اور جس کی تربیت یہ ہو کہ تم کتنوں کا مقابلہ نہ کرو تم جو ہے حالات کا سامنا نہ کرو حالات جو آتے ہیں اس سے تم کمپرومائز کرو وہ کیا مجاہد کو پیدا کریں گے وہ کیا غازی کو پیدا کریں گے اور اسی لیے جب دو فریقین لڑتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں یہ سمجھ کر کے عمارت شریعہ ہے اور یہ سمجھ کر کے کرناٹک کا قدیم ادارہ ہے کبھی تحریر کے اندر فتوا نہیں دیتے اس لیے کہ تحریر ادارے کی ترجمانی ہوتی ہے دیکھو ابھی حال میں چھبیس رمضان میں ہم نے دارالعلوم دیوبند سے فتوا آن لائن لیا وہ فتوا لگا ہوا ہے ہم نے کراچی جامعہ بنوریا سے بنور ٹاؤن سے فتوا لیا وہ فتوا اور ان کا جو مضمون ہوتا ہے وہ ادارے کی ترجمانی کرتا ہے انیس تاریخ کو یہاں کے امیر شریعت کا مسافحے کے تعلق سے معانقے کے تعلق سے تاخ راتوں میں جگنے کے تعلق سے مضمون آیا اب کیا ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے میں اگر کسی لڑکی کو لائن مار رہا ہوں اور میرے علاقے کا امیر شریعت کہتا ہے یہ مولانا کی مجبوری ہے جائز ہے تو مجھے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا قرآن کی طرح میں دکھاتا پھروں گا دیکھو بھی ہمارے مفتی نے مجھے لائن مارنے کی اجازت دے دی ہے میں چٹ فنڈ چلا رہا ہوں میں سود چلا رہا ہوں اور اس ہندوستان کے کسی مفتی نے کہا کہ ہندوستان دار الاسلام نہیں ہے یہاں چٹ پنڈ چلانا جائز ہے یہاں سود کا لینا دینا جائز ہے مرتا کیا نہیں کرتا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا قرآن کی طرح دکھاتا پھروں گا جن مسجدوں میں تاخراتوں کے ذریعے سے علماء اپنی جیبوں کو گرم کرتے رہے اور جن مسجدوں میں تاخراتوں کے ذریعے سے کمیٹی والے چندہ بٹورتے رہے یہ نہیں دیکھا کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے صحابہ کا عمل کیا کہتا ہے مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابرین حضرت مولانا حسین احمد مدن وہ گیا پہاڑ میں دیکھو بھی ہمارے علاقے کے امیر شریعت صاحب نے کہہ دیا تاخرات منا سکتے ہیں مسافہ کر سکتے ہیں معانقہ کر سکتے ہیں کیا ہم نے اسلام کو اتنا ہی سمجھا ہے کیا ہم نے قرآن اور حدیث کے ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے حضرات قرآن اور حدیث ہمارے لیے دلیل ہے اور یہی راہ نجات ہے کوئی ہمیں نہ گمراہ کر پایا ہے نہ قیامت تک گمراہ کر پائے گا اگر کسی کو بریلی بننا ہو بریلی مکتبے فکر کے ادارے میں چلا جائے قیامت کے دن فیصلہ حق و نہ حق کا ہوگا اگر کسی کو غیر مقلد بننا ہے اہل حدیث بننا ہے وہ چلا جائے غیر مقلد کے ادارے میں اگر کسی کو دیوبندی بننا ہے چلا جائے جامعہ مسیح العلوم میں چلا جائے تعلیم القرآن بسم اللہ نگر میں چلا جائے شاہ ولی اللہ میں چلا جائے محمدیہ مدرسہ لائر پاڑلیا کے اندر چلا جائے کرنا کے مدرسوں کے اندر آمور کے رفیق العلوم مدرسے کے اندر سبا السبیل کے آلور کے اندر کیوں کاشف الہدا مدراس چنئی کے اندر یہ دن کے اجالے میں سینہ خم کر کر ڈھوک کر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے دارلوم دیوبند کے مکتبے فکر کے ہیں لیکن ایسے ادارے جو چاپلوسی ادارے ہیں کبھی اونٹ اس کروٹ پر بیٹھتا ہے اللہ کے لیے اپنی اولاد کی زندگیاں برباد نہ کریں آج تک اس ادارے نے کسی قابل مفتی کو کسی قابل مفسر کو کسی قابل امام کو آپ کہیں گے فلاں مسجد میں ایک امام ہے بڑا قابل ہے اس نے جو ہے آج تک ایک بدت کو ختم نہیں کیا اس نے آج تک ایک سنت کو زندہ نہیں کیا اس نے عمارت تو بنا دی اس نے مدرسے کے لیے کئی سو ایکڑ زمین تو لے دی لیکن ایک آدمی کی زندگی کے اندر ایک سنت کو نہیں لا سکا صرف یہ دلیل وہ بیان کرتے ہیں کہ تاخراتوں کے اندر نوجوان باہر پھرتے رہتے ہیں ہم ان کو جوڑنے کے لیے ذکر کرواتے ہیں بیان کرواتے ہیں اور دعائیں کرواتے ہیں میں کہتا ہوں کہ تھرٹی فسٹ دسمبر کو یعنی جب نیا سال ایکم جنوری آتا ہے مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ بازاروں کے اندر جا کر شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے تاخراتوں سے زیادہ تھرٹی فسٹ دسمبر کو گنا ہوتے ہیں تاخرات کے منا کر چندہ بٹورنے والوں اور مولویوں کی جیب بھرنے والوں پیٹ پالنے والوں امت کی فکر ہے تھرٹی فسٹ دسمبر کو تم مسجدیں کھلے رکھ کر یم جی روڈ کے اندر اور جو ہے بریگیڈ روڈ کے اندر کمرشل اسٹریٹ کے اندر شراب پی کر نوجوان جو بوسا بازی کرتے ہیں بہنوں کی آبرو لوٹتے ہیں زنا کرتے ہیں ان کو پکڑ کر لا کر تاخرات بناؤ تو ہم سمجھیں گے کہ امت کا درد تمہارے دل کے اندر ہے اور امت کو تم گناہوں سے بچانا چاہتے ہو نہیں اصل میں چندہ بٹورنا مقصد ہے ایک کتا بھی اس دن نہیں بھوکے گا ایک گدھا بھی اس دن کوئی چارہ نہیں ڈالے گا مولوی کی بات نہیں سنے گا رمضان المبارک کا موسم شیاتی بند ہیں اور پھر رمضان میں عبادت کرنے کا ایک جذبہ ہے تو لوگ جو ہے اس جذبے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں ایک بات یاد رکھیے آپ کسی غلط کام کو کرنے میں مزہ آتا ہے اور لوگ ساتھ دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر بقر عید کے دن میں یہ کہوں کہ اب اللہ نے میرے اوپر الہام کیا ہے اور قرآن و حدیث سے ایک بات سمجھ میں آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اونٹ پر بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فاتحہ دلانا لاکھوں لوگ مجھے پیر مانیں گے مرشد مانیں گے حضرت آج تک چودہ سو تیس سال کے اندر جو بات صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی پیران پیر کو سمجھ میں نہیں آئی خواجہ اجمیری کو سمجھ میں نہیں آئی آپ کتنے بڑے کرم فرما ہیں حضرت ابراہیم کے احسانات کو یاد کرنے والے کہ اونٹ پر بیٹھ کر بکرے کے کفتے رکھ کر حضرت ابراہیم کی آپ فاتحہ دلا رہے ہیں کوئی مجھے منع نہیں کرے گا میری واہ ہوگی اور مجھے علامہ کے لقب سے کتب کے لقب سے عبدال کے لقب سے اور میرے پیر دھو کر قوم پیے گی اس لیے کہ اس قوم کا مزاج یہ ہے کہ برے کام کو شروع کیا جائے تو برے کام کی واہ ہوتی ہے اور برے کام کا استقبال ہوتا ہے اور کسی سنت کو زندہ کیا جائے چودہ سو تیس سال پہلے میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری مری ہوئی سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے سو شہیدوں کا ثواب دے گا علماء نے فرمایا یہ شہیدوں کا ثواب سو سے کیوں مل رہا ہے میں کافروں سے میدان جہاد میں جا کر مروں ایک شہید کا ثواب میں مجاہد بن کر مشرکوں سے یہود و نصارہ سے لڑوں اور مر جاؤں ایک شہید کا ثواب بابری مسجد بچانے جاؤں بیت المقدس بچانے جاؤں اور مجھے ہندوستان کی ملٹری اور پولیس مار دے تو مجھے ایک شہید کا ثواب لیکن آخا نے فرمایا جو میری امت کے اندر مری ہوئی سنت کو زندہ کرے گا اسے سو شہیدوں کا ثواب وہ اس لیے فرمایا کہ برا کام اگر کرو گے واہ ملے گی برے کام کے اندر داد ملے گی برے کام کا استقبال کیا جائے گا بارہ ربیع الاول کو جو جلوس نکلتا ہے کیا اس جلوس کی دعوت یہ سمیت سے دی جاتی ہے کیا اس کی دعوت میل سے دی جاتی ہے کیا اس کی دعوت گھر گھر پہنچ کر ان کو دی جاتی ہے کہ آئیے تشریف لائیے بیت المقدس کی جھانکی نکالیے خانہ کعبہ کی جھانکی نکالیے تمام پیوٹ روڈ میں آ جاتے ہیں تمام داڑھی مڑے عشق رسول کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے آ جاتے ہیں اس لیے کہ یہ کام غلط ہے اور غلط کام کو شیطان پش کر کر دھکا دے کر انجن کے اندر ٹاپ گیئر میں لا کر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ پانچ سو کلو میٹر کے ساتھ چلاتا ہے شیطان اس کا انجن بن جاتا ہے اور جب آپ کسی سنت کو زندہ کریں اور کہیں کہ نہیں صاحب میں مسافہ نہیں کرتا تھوکیں گے منہ پر یہ ہمارے آبا اجداد کے طریقے کی مخالفت کرنے والا لڑائیاں کریں گے جھگڑے کریں گے آپ لال پیلا پانی کا انکار کریں آپ ماں باپ کے قدم پڑنے سے انکار کریں لوگ تھوکیں گے برادری سے نکالنے کی بات کریں گے گالیاں دیں گے وہاں بھی کہیں گے ہجڑا کہیں گے اس لیے آخا نے فرمایا کہ کسی بری ہوئی سنت کو زندہ کرنے میں گالیاں سہنی پڑتی ہیں لیکن آپ کوئی برائی ایجاد کریں تو اس کے اندر آپ کو واوا ملے گی کسی بڑ کے درخت کے نیچے میں بھی بڑے بڑے من کے گلے میں ڈال کر بیٹھ جاؤں اور کہوں کہ تمہارے آبا اجداد کے بارے میں مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں میں بتا سکتا ہوں کون جنتی اور کون جہنمی میں تمہاری تقدیر کو سدھار سکتا ہوں بگاڑ سکتا ہوں میرے رب کے قسم ایک دن کے اندر لاکھوں کی میری آمدنی ہو سکتی ہے غلط کام کو کرنا اس امت کے اندر بہت آسان ہے لیکن آقا کے کسی طریقے کو زندہ کرنا بڑا مشکل ہے دیکھیے جب نکاح کے بعد لڑکی والوں سے دعوت کا مطالبہ کیا جاتا تھا لڑکی والوں کا کھانا حرام ہے ہم نے بتایا لڑکی والوں کی طرف سے جو ضیافت طلب کی جاتی ہے وہ جائز نہیں ہے اور اس کے بدل میں بنگلور کے اندر ہم نے شروعات کی کہ لڑکا اس کے بجائے ولیمہ کرے مانا نہیں لوگ لوگ کہنے لگے میاں بیوی کے ملاقات کے بغیر ولیمہ ہو جائے گا آج تک گلے سے نیچے بات نہیں اتری لوگ کیا کرتے ہیں اطمینان کے لیے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آرس کو نوشوں کو دلہا اور دلہن کو بند کمرے میں بھیجتے ہیں سچا کام حرف کے نیچے نہیں اترتا برا کام اگر ایجاد کیا جائے تو برا کام بہت جلدی جلد پکڑ لیتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ آج سے تیس پینتیس سال پہلے کیا بنگلور کے اندر راتیں تھیں انیس سو اسی پر دو میں انیس سو اسی میں کیا بنگلور کے اندر تاخرات منائی جاتی تھی کیا شہری کا کھانا مسجدوں کے اندر پکتا تھا کیا لائٹ بن کر دعائیں کی جاتی تھی کیا انیس سو اسی تک اس بنگلور کے اندر علماء نہیں آئے کیا مشائق نہیں آئے کیا پالد حقانی نہیں آئے کیا مولانا ارشاد صاحب نہیں آئے کیا مولانا رفیع عثمانی جو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور حضرت مولانا تقی عثمانی کے خاندان کے پاکستان کے عالم ہیں کمار پیٹ کے اندر جن حضرات نے حضرت مولانا رفیع عثمانی کا خطبہ سنا ہے اور ان کے خاندان کے کسی بزرگ کا کہتے ہیں کہ شروع تقریر میں ہم رومال لے کر بیٹھ جاتے تقریر کے ختم ہونے تک ہمارے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلتے تھے کیا ان کو تاخرات سمجھ میں نہیں آئی حضرت مولانا قاری ہاشم صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا قاری ہشام صاحب صدیقی رحمت اللہ علیہ جو ہری مسجد کے اندر آتے تھے حضرت مولانا علامہ شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جو دارلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے ان کو سب تاخرات سمجھ میں نہیں آئی آج کا کٹ ملا مسجد کی تعمیر کے لیے اور جیب کو گرم کرنے کے لیے ایک خراب کام کو شروع کیا ایک صحابہ کے عمل کے خلاف شروع کیا آج وہ چیز کتنی سختی کے ساتھ جڑ پکڑ رہی ہے آپ دیکھیے نماز سے پہلے کی سنتیں اور نماز کی بات کی سنتیں گھر میں پڑھنا افضل ہے لیکن آج اس مسئلے کو اگر بیان کیا جائے کیا لوگ اس کو ہضم کر پائیں گے پہلی مرتبہ بنگلور کے اندر بنگلور میں پہلے جنازے مسجد کے اندر رکھ کر پڑے جاتے تھے پنشن محلے میں امام تھا اور ایک صاحب تھے وہ ہمارے بہت ماننے والے ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہم نے کہا کہ رواجی جو مسجد کی طرف سے اوپر اتر دیا جاتا ہے جس میں ایسل کرسی وغیرہ ہے آپ اس کو مت ڈالیے آپ پھول مت ڈالیے آپ پھول پر جو پیسہ خرچ کرتے ہیں آپ اللہ کے راستے میں خیرات کیجیے اللہ سے دعا کیجیے اس کا ثواب مرحوم کو پہنچائے اور فقہ نے کتابوں کے اندر لکھا ہے مسجد کے اندر جنازہ رکھنا اور نماز جنازہ مسجد کے اندر ادا کرنا مکرو تحریمی ہے اس لیے کہ مسجد کے اندر پیاس کھا کر آنے سے اور لہسن کھا کر آنے سے منع کیا گیا اور میت کے جسم سے جو بدبو نکلتی ہے وہ پیاس اور لہسن سے زیادہ خطرناک ہے تو لہذا فقہا نے کہا کہ مسجد کے اندر جنازہ نہیں آ سکتا باہر رکھ کر رکھنا پڑھنا پڑے گا یہاں جو ہے مسجدوں کے اندر رکھ کر جنازے پڑے جاتے تھے ہم نے ان سے کہا کہ سڑک پر رکھ کر پڑیے تو ایک صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے حضرت یہ مسلمان کا جنازہ ہے یہ کسی کافر دھیڑ و چمار کا جنازہ نہیں جس کو آپ نے مسجد سے باہر نکال دیا جب پہلی مرتبہ سنت سامنے آتی ہے اور پہلی مرتبہ بدت کا مقابلہ ہوتا ہے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ گواہ ہے کہ انہوں نے جا کر تحقیق کی اور پھر بھرے مجمع کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے معافی مانگی کہا کہ جنازے کو مسجد کے باہر رکھنا پڑے گا تو ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے گالیاں سننی پڑتی ہیں حق و باطل کا فرق کرنا پڑتا ہے گہرائی میں جا کر اس مسئلے کا جو ہے تہ تک مطالعہ کرنا پڑتا ہے ایسا نہیں کہ ہمارے امام صاحب بول ڈالے ہمارے قاضی صاحب ہمارے امیر شریعت صاحب بول ڈالے اس سے کام نہیں چلتا قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ تم نے بدت پر کیوں عمل کیا تو تم کہو گے انا اتانا سات اتانا بکبرا انا فاضل سبیلا ہم نے ہمارے بڑوں کو ایسے ہی کرتا ہوا پایا ہے بہرحال عید کے بعد جو مسافہ کیا جاتا ہے اور معانخہ کیا جاتا ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ کرام کی زندگی میں اس کا کوئی عمل نہیں ملتا حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ صاحب دامت برکاتہم نے کل کے راشتیہ سہارا اخبار میں صفحہ نمبر سات کے اندر سارا خلاصہ انہوں نے لکھ دیا کہا ایک شرط کے اندر عید کا مسافہ ہو سکتا ہے وہ اظہار مسرت کے لیے وہ بھی ایسی جگہ کہ جہاں پر عید کا مسافہ اور عید کا معانقہ بطور رواج کے نہ ہو شہر بنگلور کے اندر یہ جو مسافہ اور معانقہ کیا جاتا ہے یہ بطور اظہار مسرت کے نہیں یہ بطور رواج کے ہے آدمی سلام بھی نہیں کرتا مسافہ بھی نہیں دکھتے ہی گلے لپٹ لیتا ہے عید مبارک عید مبارک بول کر تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ رواجی جو ہے معانقہ ہوا اور یہ رواجی مسافہ ہوا ایک جگہ پر کہ جہاں ایسے لوگ ہوں جو سنت پر عمل کرنے والے ہوں اور قرآن پر عمل کرنے والے ہوں اور رواج نہ ہو وہاں بطور مبارک کے اور بطور اظہار مسرت کے اگر کسی کو سلام کیا گیا مسافہ کیا گیا اور عید کی مبارکبادی دی گئی وہ بھی ایسے علاقے میں جہاں رواج نہ ہو دستور نہ ہو اور نہ کرنے والے کو برا نہ سمجھا جاتا ہو بالکل ایک آخری شکل ہے ورنہ اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے بہرحال وہ کہتے ہیں کہ گیدڑ کی موت آتی ہے وہ جنگل سے شہر کی طرف آ جاتا ہے اور چونٹی کی موت آتی ہے تو اس کے پر نکلتے ہیں اداروں کی خرابی آتی ہے تو اداروں کے بڑے اس قسم کے غلط مضامین لکھتے ہیں نہ اس میں کوئی حدیث کا سہارا نہ کہیں قرآن کا سہارا بلکہ یہ بات کہی گئی کہ تم اپنے طور سے جائز خوشی حد میں رکھ کر منا سکتے ہو عید کے دن حد میں جائز خوشی منا سکتے ہیں تو لہذا مسافہ کرنا جائز مسافہ کرنا حد میں میں کہتا ہوں بیوی سے ملاقات کرنا حلال ہے آرام ہے حلال ہے اور بیوی سے جو ملاقات کی جاتی ہے وہ پردے میں کی جاتی ہے کھلے میں کی جاتی ہے پردے میں کی جاتی ہے عید کی نماز کے بعد اگر کوئی من چلا شہوت پرست کا غلام بلکہ وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ شوہر بیوی سے ملتا ہے اور بیوی شوہر سے ملاقات کرتی ہے تو اجر تو اگر وہ اپنی ماروتی بیان کے اندر یا یہ کہ عیدگاہ کے درخت کے نیچے قیام ڈال کر وہ یوں کہتا ہے کہ مجھے عید کی خوشی جورو سے ملنے میں ہے عید کی خوشی غسل واجب کرنے میں ہے امیر شریعت صاحب سے پوچھئے کہ عید گاہوں کے اندر کام لگا کر کیا ہر دلہا کو دلہن سے مجامات اور مباشرت کرنے کی آپ اجازت دیں گے وہ حد کے اندر بھی ہے وہ جائز بھی ہے ہر حد اور ہر جائز ہر جگہ کرنے کی اجازت نہیں ہے قرآن جہاں اجازت دیتا ہے حدیث جہاں اجازت دیتی ہے ورنہ سبیل الرشاد کے احاطے میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنائیے میں من چلے نوجوانوں کو لے آؤں گا وہ عید کی نماز پڑھ کر بیوی سے ملنا جائز بھی ہے اور بیوی سے حد میں بھی ملا جا رہا ہے اور بیوی سے پردے میں بھی ملا جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے میری جورو کو ملے بغیر عید کا مزہ نہیں آتا اور عید کی مبارکبادی میں جورو کو اس کے بغیر دے نہیں سکتا کیا میرے شریعت اس کی اجازت دے دیں گے وہ کہیں گے نہیں صحابہ کی زندگی میں یہ نہیں تھا اور ہمارے بزرگ تو یہ کہا تھا مسافہ کرنا یہ کہا تھا مان کرنا بہرحال امیر شریعت صاحب آپ نے جو مضمون لکھا اس سے یہ ہوا کہ تھیلے کی بلی باہر آ گئی ایک گاؤں کے اندر ایک کھیت تھا اس کھیت کے اندر ایک ہت تھا اور گاؤں کے لوگ اس کھیت پر ہل چلانے سے لوگوں کو منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے اندر ایک اجدا ہے اور اس کے نو یا بارہ پھن ہیں جو یہاں ہل چلائے گا اور جو یہاں کھیتی کرے گا خود سے وہ اجدا نکلے گا اور اس کو مار دے گا یہ کہانی برسوں سے چلی آ رہی تھی ایک صدی گزری دو صدی گزری تین صدی گزری کوئی دارلوم دیوبند کا غلام پیدا ہوا اس نے کہا میں ہل چلاؤں گا میں ناک سے مقابلہ کروں گا میں سام سے مقابلہ کروں گا ہل چلایا ایک بھی آواز نہیں کھیتی کی ایک بھی آواز نہیں جب ہد کو توڑا اندر سے کیچوا نکلا بڑا بھرم تھا سبیل الرشاد کا بڑا بھرم تھا عمارت شریعہ کا بڑا بھرم تھا بڑی پگڑی کا انیس تاریخ کے اخبار کے اندر تاخراتوں کے بارے میں جو دلیل لکھا دارلوم دیوبند کا میرے رب کی قسم چپراسی منہ پر تھوک کر اس کا جواب دے دے گا نہ قرآن سے کوئی دلیل نہ حدیث سے کوئی دلیل میرے کہنے کا مقصد کسی ادارے کے انسلٹ یا کسی کی توہین نہیں اپنی آل اولاد کے مستقبل کو بچائیے ایسے بگڑے ادارے آپ کو بریلی بنانا ہو بریلی ادارے میں داخل کیجیے آپ کو غیر مخلف بنانا ہو اہل حدیث کے ادارے میں داخل کیجیے آپ کو دیوبندی بنانا ہو آپ دیوبندی مکتبے فکر میں داخل کیجیے ایسے ادارے جو چون چون کے مربع ہیں کبھی اس جو ہے کروٹ میں بیٹھتے ہیں کبھی اس کروٹ میں بیٹھ میں کہتا ہوں دو میں سے ایک ہی تو بات صحیح ہوگی یا تو فاتحہ دلانا صحیح یا فاتحہ نہ دلانا صحیح یا تو سری دعا صحیح یا جہری دعا سے ہی یا تو مخلوط خطبہ صحیح یا غیر مخلوط سے صحیح یہ کیا ہے چلا رہا ہے تو جاری رکھو نہ چلا رہا ہے تو جاری مت کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی مکتب فکر نہیں ان کا کوئی سوچنے کا نظریہ نہیں آپ کے اولاد کی زندگی آپ کی امانت ہے قیامت کے دن حدیث پاک میں فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول ان رائتی ہے تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا جہاں سفید پگڑی دیکھی بچے کو داخل کر دیا جہاں سفید لنگی دیکھی بچے کو داخل کر دیا جس مدرسے میں کھانا اچھا دیکھا مدرسے میں بچے کو داخل کر دیا نہیں ایسا مت کیجیے اس مدرسے کے مکتب فکر کو جانیے اور ایک بات یاد رکھیے ہزار مرتبہ میں نے کہا کسی بھی ادارے کا تعلق کسی اللہ والے سے ہونا چاہیے دیکھیے شاہ ولی اللہ مدرسہ ہے مولانا زین العابدین وہاں کے محتمی میں مولانا کا تعلق دار مظاہر العلوم کے اندر جو مدرسہ ہے اس مدرسے کے جو شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا یونس صاحب ان سے ان کو خلافت ملی ہوئی ہے تعلیم القرآن مدرسہ ہے حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب ہیں ان کا اصلاحی تعلق حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا شفیق خان صاحب ہیں ان سے ان کا اصلاحی تعلق ہے جامعہ مسیح العلوم ہے حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب ہیں ان کا اصلاحی تعلق مسیح الامت حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے تھا حضرت کے وصال مبارک کے بعد حضرت مولانا مفتی مظفر صاحب رحمت اللہ علیہ سے آپ کا اصلاحی تعلق قائم ہوا حضرت نے ان کی زندگی کو نہ صرف پسند کیا بلکہ اپنی حیات طیبہ میں حضرت مولانا مفتی مظفر صاحب رحمت اللہ علیہ نے مفتی شعیب اللہ صاحب کو خلافت سے نوازا جتنے ادارے ہیں محمدیہ مدرسہ لاہر لیا ہے وہاں کے جو محتمیم صاحب ہیں مولانا ادریس حبان صاحب یہ مولانا اہل اللہ صاحب ہیں پرنام بیٹ کے اندر ان سے ان کا اصلاحی تعلق ہے جس مدرسے کے محتمین کا کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق ہو تو گویا اس مدرسے کا بجلی کا پاور ہاؤس سے تعلق ہے اور جس مدرسے کے محتمین کا کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق نہیں کلام پاک کے پچیسویں پارے میں میرا رب کہتا ہے افرا من تخذا الحو ہوا کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا پیر بنا لیا اپنا جو ہے خلیفہ بنا لیا اور اپنا مرشد بنا لیا یہ جو امیر شریعت صاحب ہیں ان کا کسی سے اصلاحی تعلق نہیں ہے ان کا کوئی پیر و مرشد نہیں ہے یہ خود اپنے نف کے پجاری ہیں یہ جو چاہتے ہیں یہ کہتے رہتے ہیں یہ دارلوم دیوبند کے فارغ ہیں لیکن کبھی اپنے نام کے ساتھ قاسمی نہیں لگاتے بلکہ باقیات الصالحات ویلور کے اندر ادارہ ہے <coughs> وہاں انہوں نے تعلیم پائی ہے آدمی کی جب دو نسبتیں ہوتی ہیں میں بنگلور میں بھی رہتا ہوں اور میں مدینہ منورہ میں بھی رہتا ہوں تو کیا کہیں گے انظر شاہ ہندی کہیں گے مدنی کہیں گے مدنی کہیں گے اس لیے کہ مدنی اونچی نسبت ہے مولانا حجازی جو متاف کے اندر بیان کرتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے مولانا حجازی پاکستانی نہیں مولانا حجازی مکی صاحب کہا جاتا ہے مکی کی نسبت اونچی نسبت ہے یا میرے شریعت صاحب دارلوم دیوبند کے اندر انہوں نے رزق کو حلال کیا ہے مفتی حضرت مولانا شیخ الحدیث فخر الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے اگر یہ حدیث نہ پڑے ہوتے تو آج یہ حدیث عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن آج ان کو دارلوم دیوبند سے چڑ ہے دارلوم دیوبند نے جو لقب دیا قاسمیت کا خدا بند قدوس نے چھین لیا ہے ان کے نام کے آگے قاسمی کبھی نہیں پائیں گے آپ ان کے نام کے آگے بھی لکھا ہوا پائیں گے یہاں بنگلور کے مدرسے والے تعلیم القرآن ہیں شاہ ولی اللہ ہے دیگر ادارے ہیں جامعہ مسیح العلوم دارلوم دیوبند کے اندر جب دور حدیث کے اندر داخلے کو جاتے ہیں تو انٹرنس ایگزام دینا پڑتا ہے آپ حیرت کریں گے کہ سبیل الرشاد کے جو فارغین ہیں وہ سب سے پیچھے نمبر لیتے ہیں مطلوبہ جماعت کے اندر ان کو داخلہ نہیں ملتا ان کی علمی صلاحیت اور ان کی قابلیت بنگلور کے کرناٹک کے تمام مدارس سے پیچھے ہے دن کے اجالے میں اور دن کی روشنی میں سینا ٹھوک کر جب یہ بات کہی جا رہی ہے یہ ایسے ہے جیسے سمندر کی مچھلی مگر مچھ سے پنگا لے رہی ہے آج یہ مگر مچھ سیاست دانوں کو پولیس ڈپارٹمنٹ کو اور حکومت کے بڑے بڑے ارکان کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے اس کے باوجود یہ سچائی بیان کرنا اس لیے ہے تاکہ آپ آنے والی نسلوں کو بچا سکے آنے والی اولاد کو بچا سکے ان کے مستقبل کو بچا سکے بریلی بنانا ہو بنا لیں غیر مقلد بنانا ہو بنا لیں دیوبندی بنانا ہو بنا لیں لیکن چوچو کا مربع اور فتنوں سے ڈر کر حالات سے ڈر کر کمزور اور بزدل نہ بنائیں ایک امام ایک کارنامہ انجام دیا ہو آپ کو ایسا کوئی بے باغ خطیب بے باق مفسر بے باق بدت سے مقابلہ کرنے والا بے باق حالات سے ٹکر لینے والا جہاد کی باتیں کرنے والا غزبے کی باتیں کرنے والا حکومت کے ظلم اور ستم اور تشدد کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے والا ایک آپ کو اس مدرسے کا فارغ نہیں ملے گا دارلوم دیوبند اور دارلوم دیوبند کے جو بچے ہیں چپے چپے کے اندر یہ خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں بہرحال شوال کا جو مہینہ ہے یہ مہینہ اپنی اولاد اپنے بچوں کو مدارس عربیہ میں داخل کرنے کا مہینہ ہے علماء کرام سے رائے لیں علماء کرام سے مشورہ لیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے اس جو ہے و رشاد کے ادارے کا یہاں کا کوئی مدرس جمعہ کے بیان کو نہیں جاتا پرمیشن نہیں ہے کیوں اگر جائے گا اندر کا بھید کھل جائے گا یہاں کے کسی طالب علم کو کہیں جمعہ جا کر بیان کرنے کی اجازت نہیں بلکہ اگر ہمارا بیان یا کسی دیوبندی مکتبے فکر کا بیان شہر میں ہوتا ہے دیوار کود کر بچے آ جاتے ہیں رات میں حاضری لی جاتی ہے جرمانہ ڈالا جاتا ہے اگر جرمانہ ادا نہیں کرتے ان کو مدرسے سے نکال دیا جاتا ہے ایسے بھی ڈر اور خوف کی بات کیا ہے دارلوم دیوبند اپنا شعبے دعوت و تبلیغ رکھ کر پوری دنیا کے اندر اپنی دائیوں کو بھیجتا ہے اپنے مبلغوں کو بھیجتا ہے کے اجالے کے اندر مسجد میں خطیبوں کو بھیجتا ہے مفسروں کو بھیجتا ہے لیکن اس ادارے میں آپ نہیں سنیں گے پورے بنگلور کے اندر اس ادارے کا کوئی استاد آ کر جمعہ کا بیان دے رہا ہو اس ادارے کا کوئی طالب علم آ کر دے رہا ہو اکا دکا اگر کوئی دیتا ہے محدود شرائط کے ساتھ اس ادارے میں رہتے ہوئے اگر کوئی کتاب لکھتا ہے اگر کوئی مضمون لکھتا ہے اور یہ بات اس ادارے کے ذمہ دار تک چلی جاتی ہے ایک مولانا صاحب تھے حیدرآباد کے انہوں نے بتایا مجھے کہ دو تین سال پہلے جب ہم مودی مسجد کے اندر تھے جب انہوں نے کتابیں لکھی تو وہاں کے محتمین نے ان کو مدرسے سے نکال دیا جرم کیا تھا کہ کتابیں لکھی کتابیں لکھنا کوئی جرم تھا جرم نہیں تھا کتابیں لکھنے سے مدرسے کا مکتبہ فکر کتابوں سے ظاہر ہو جاتا ہے خطیب جمعہ میں جانے سے مکتبے کا مدرسے کا نظریہ خطبات سے ظاہر ہو جاتا ہے یہ بند مٹی کا مسئلہ ہے بلی پاخانہ کر کر چھپا دیتی ہے باطل فرقے کتابیں نہیں لکھتے اگر لکھتے ہیں تو چھپا دیتے ہیں خادیانی کوئی کتاب دن کے اجالے میں ظاہر نہیں کرتا بریلوی اپنے آبا و اجداد کی وہ کتابیں جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی کی ہے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے بلی پاخانہ کرنے کے بعد جیسے بند کر دیتی ہے انہوں نے ان کتابوں کو لکھ کر بند کر دیا یہ تو بھلا ہو حضرت مولانا طاہر گیاوی صاحب کا حضرت مولانا رشاد صاحب کا حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی رحمت اللہ علیہ کا کہ انہوں نے اس مٹی کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد باطل فرقوں کی کتابیں نزل الابرار کی کتاب غیر مخلدوں کے رسائل کو نکال کر بتایا کہ غیر مخلدوں نے اپنی کتابوں کے اندر حیث کو پاک لکھا منی کو پاک لکھا بریلویوں نے اما عائشہ کی شان کے اندر گستاخی کی نبی کی شان کے اندر گستاخی کی بلا ہو حضرت مولانا طاہر گیاوی صاحب دامت برکاتہم کا کا کہ انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا یا نبی سلام علیہ کا اور وہ جو لاکھوں سلام لاکھوں سلام اس کا پوسٹ مارٹم کیا اور بتایا کہ میڈ ان مکہ نہیں میڈ ان مدینہ نہیں باطل فرقے اپنی کتابوں کو چھپاتے ہیں اپنے نظریات کو چھپاتے ہیں حق دن کے اجالے میں کھلتا ہے حق کہتا ہے لارے ببی تصوف آیا امداد اللہ مہاجر مکی کی شکل میں آیا خان خاں آئی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی شکل میں آئی جہاد آیا حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شکل میں آیا اور ہندوستان کی آزادی کا پرچم آیا حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شکل میں آیا تفسیر آئی حضرت مولانا بدر عالم میرٹی کی شکل کے اندر آئی حدیث آئی علامہ انور شاہ کشمیری کی شکل کے اندر آئی ایک نام پیش کرو ایک نام تفسیر میں ایک نام مجاہدان آزادی میں ایک نام تقریر میں ایک نام جو ہے بے باغی کے اندر فتوے کے اندر نہیں اور کتنے نام میں بتاؤں اور کیا واقعات بتاؤں دارلوم دیومن کا چپراسی گھاس کاٹنے والے دیومن کے جب گھاس کاٹ کر سال میں ایک مرتبہ دعوت کرتے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کرتے تھے تھے ہم اس دن کا انتظار کہ دیوبند کا گھسیارا گھاس کاٹنے والا دعوت کرے تو اس کھانے کی برکت سے نورانیت پیدا ہوتی تھی یہ وہ بزرگان دین تھے حضرت مولانا قاسم نانوت بھی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دارلوم دیوبند کے طلبہ کا پاخانہ اٹھانے والا بھنگی بھی خوش نصیب ہے یہ وہ ادارہ ہے اس ادارے سے کٹنے والے اس ادارے کی مخالفت کرنے والے اس ادارے میں جانے سے روکنے والے آج علم کے دشمن ہیں آج حدیث کے دشمن ہیں آج انار کے درخت کے دشمن ہیں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم حضرت شیخ الہند نہ ہوتے حضرت قاسم نانوتوی نہ ہوتے حضرت شیخ الاسلام نہ ہوتے ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوا ہوتا یا انار کے درخت کی برکت تھی یہ مسند حدیث میں بیٹھ کر حدیث کی خدمت انجام دینے والوں کی برکت تھی تصوف کا نام لو فقہ کا نام لو حدیث کا نام لو خانقاہی نظام کا نام لو میں آپ کے سر میں جتنے بال ہیں اتنے بزرگان دین کا نام گنواؤں گا لیکن ایک بزرگ کا نام یہ مرتے مر جائیں گے نہیں گنائیں گے تو ایسے اداروں کے اندر اپنی اولاد کو آپ داخل کر کر مستقبل کو تباہ نہ کریں تاراج نہ کریں اور ان کی غلط فہمیوں کا جو شکار ہو گئے ہیں وہ اکثر نو وہ تحقیق کرے وہ آج تحقیق کا میدان کھلا ہے آج جستجو کا میدان آج ریسرچ کا میدان کھلا ہوا ہے اندھے جو ہے وہ تخلید نہ کریں بلکہ سوچ کر سمجھ کر فکر مند ہو کر ادارے کے بارے میں ادارے کے مکتب فکر کے بارے میں ادارے کے محتمین کے بارے میں جان بوجھ کر اپنی اولاد کو بچائیں اپنی نسلوں کو بچائیں میں نے کہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب گئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ بہن جو ہے زخمی حالت کے اندر اور جسم سے خون نکلنے کے باوجود قرآن شریف پڑھ رہی ہیں تو کہا لاؤ اس کلام پاک کو میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں وہ بہن بھی حضرت عمر فاروق کی بہن تھی انہوں نے کہا کلام پاک گندوں کے پاس نہیں جاتا اور گندا کلام پاک کے پاس نہیں آ سکتا الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات و و طیبون پاکیزہ چیزیں پاکیزہ چیزوں کے لیے ہیں گندی چیزیں گندے لوگوں کے لیے ہیں قرآن پاکیزہ حدیث پاکیزہ نبی کا طریقہ پاکیزہ صحابہ کا طریقہ پاکیزہ جو اسے اپناتا ہے وہ پاکیزہ ہے جو اسے رد کرتا ہے وہ گندا ہے یہ میرا یہ میرے باپ کا فرمان نہیں کلام باپ میں سورہ نور کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کو فرمایا ہے بہرحال جب انہوں نے کہا کہ آپ کو غسل کرنا پڑے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا اور جب کلام پاک کی ابتدائی آیتیں سورہ تاہا کی پڑھنے لگے ان اللہ الا انا پابودنی واقمی علی ذکری اس آیت شریفہ پر پہنچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بدل گئی یہاں تک کچھ آیتیں پڑھنے کے بعد وہ عمر جو نبی کے قتل کے ارادے سے گئے تھے وہ عمر جو اسلام کی بیخ کنی کے ارادے سے اور جڑ سے اکاڑ کر پھینکنے کے ارادے سے وہ عمر گئے تھے آج وہ عمر سور تاہا کی کچھ آیتیں سن کر آج ان کے ہاتھ سے شمشیر نکل جاتی ہے تلوار چھٹ جاتی ہے اور نبی کے ہدایت کے دامن کو تھامنے کی وہ صحیح کرتے ہیں کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں ہم نے سنی ہم نے پڑھی رمضان میں ہم نے تفسیر کو پڑھا تفسیر کو سنا تراوی میں ہم نے کلام پاک کو پڑھا کلام پاک کو سنا ہم نے رحمت کا اشرا مغفرت کا اشرا اور جہنم سے خلاصی کا اشرا ہم نے شب قدر اور تاخراتوں کو پایا کلام پاک کی مٹی پر آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسی جلیل القدر جو ہے ایسے سخت اور غضبناک آدمی کو ہدایت سے مالا مال کر سکتی ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کیا کلام پاک بدل گیا کیا قرآن پڑھنے والے بدل گئے کیا وہی بدل گئی یا ہم بدل گئے دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ خدی والے کو مسیام تتقون کہ روزہ رکھو تم متقی ہو جاؤ گے تم پرہیزگار ہو جاؤ گے متقی کس کو کہتے ہیں پرہیزگار کس کو کہتے ہیں جو جہنم سے آزادی کا پروانہ جس نے حاصل کر لیا اور جس نے جنت کا پروانہ حاصل کر لیا یہ ہوا متقی یہ اللہ کے گھروں کو ویران کرنے والے یہ پارکوں کو آباد کرنے والے یہ سنیما گھروں کو آباد کرنے والے یہ ڈیڑھ دو کے بعد آنے والے یہ داڑیاں منانے والے یہ رنڈیوں کی طرح عورتوں کو گھمانے والے کیا تخوے کا یہی مفہوم ہے کیا تخوے اور تہارت کا یہی معنی ہے حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ ملکہ زبیدہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں اللہ نے بڑی محبت اور بڑی الفت دی تھی ہارون رشید اپنی جگہ ازگار اور ملک زبیدہ اپنی جگہ ازگار ہارون رشید ایک سال حج بیت اللہ کو جاتے تھے اور ایک سال جہاد کرنے جاتے تھے ملک زبیدہ جس نے مکت المکرمہ کے اندر پانی کی قلت کی وجہ سے اس نے نہر کھدوائی جس کا نام زبیدہ نہر آج بھی اس کے آثار اور اس کی کچھ نشانیاں موجود ہیں میاں بیوی دونوں متقی ہوں اور میاں بیوی دونوں پرہزگار ہوں ان میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی پرہیزگاری کی باتیں ہوتی ہیں ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ میں آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا اور کچھ جھگڑا ہو گیا ملکہ زبیدہ کی زبان سے ایک عجیب و غریب جملہ نکل گیا ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کو خطاب کرتے ہوئے ملکہ زبیدہ نے کہا موت سے پہلے اگر تمہارا جنتی ہونا ثابت نہ ہوا تو میں تمہاری زندگی سے نکل جاتی ہوں اور تم مجھے تین طلاق دے دو دنیا میں کیا کوئی ایسا پیمانہ ہے جو میرے تعلق سے آپ کے تعلق سے یہ بتا سکے کہ میں جنتی ہوں یا آپ جنتی ہیں میری جورو جنتی ہے یا جہنمی میری اولاد جنتی ہے یا جہنمی ہارون رشید بڑے پریشان ہوئے دنیا میں ایسا کوئی تھرمامیٹر نہیں آیا دنیا میں ایسا کوئی کمپیوٹر اور کوئی ایسا آلہ نہیں آیا جو موت سے پہلے کسی کو جنتی یا دوزخی بتا سکے ملک الموت جسے یا ائیا نفس المطمئنہ کہہ کر پکارتے ہیں اور پھر وہ آسانی سے روح کو دے دیتا ہے کلمہ پڑھ کر اس کے جنتی ہونے کا ثبوت قبر میں من رب کا وما دین کا ومن رجل ان کو کا جو جواب دے دیتا ہے اس کے بارے میں یقین اور گارنٹی کہ یہ جنتی قبر میں جس کی جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنتی ابھی ملک الموت آئے نہیں ابھی تین سوال ہوئے نہیں ابھی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھلی نہیں کیا ہارون رشید ثابت کر پاتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں یا نہیں یا جہنمی ہیں انشاءاللہ اس سوال کے جواب کے ساتھ ہم اگلی جمعہ حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ بدتوں کو مٹائے بدتیوں کا خاتمہ کرے اللہ سنت کے ماحول میں ہمیں زندہ اور سنت کے ماحول میں ہمیں موت کی توفیق نصیب فرمائیں آمین واخدان الحمد للہ رب العالمین